اس کا بہترین حل یہ بتایا کہ جب بھی بچی کے جوڑ کا خامد مل جائے فوراً اس کی شادی کر دی جائے ہمارے مشائق اس بارے میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ جیسے ہی انہیں پتہ چلتا کہ بچی گھر میں جوان ہو گئی تو ایک سے دوسرا مہینہ اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے تھے اس کی رخصتی کر کے فریضہ عطا کر دیتے تھے اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے جوان ہونے کے بعد بیٹی کی اگر شادی نہ ہوئی تو وہ جو گناہ کا کام بھی کرے گی وہ ماں باپ کے نام اعمال میں بھی جائے گا اور آج تو حالت ایسی ہے کہ جہیز کی تیاریوں میں اور ادھر ادھر کی تیاریوں میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ ایک بیٹی کی شادی کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے نیچے کی تین بیٹیاں بھی جوان ہو رہی ہوتی ہیں اب ایسی صورت میں کہ جب بچی جوان ہو گئی اور اس کو دس پندرہ سال پھر ماں باپ کے گھر میں رہنا پڑا تو اس دوران تو پھر وہی گناہ سے بچے گی جو یا تو غبیہ ہوگی یا پھر اللہ کی ولیہ ہوگی غبیہ کہتے ہیں کہ جس کا دماغ کام نہ کرتا ہو پاگل سی ہو اور ولیہ کہتے ہیں کہ پھر جس کے سینے کو اللہ نے ولایت کے نور سے روشن کر دیا ہو ان دونوں کے درمیان میں جو کوئی ہے اس کا گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ شیطان گناہ کی طرف لاتا ہے اپنا نفس انسان کا گناہ کی طرف کھینچتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسان کی شکل میں شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں وہ اپنے کلاس فیلوزوں اپنے قریب کے رشتہ دار ہوں یا اجنبی غیر محرم ہوں وہ بھی گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں پھر ریڈیو ٹی وی گانا موسیقی ویڈیو اور انٹرنیٹ کے اوپر کیٹنگ اس نے جلتی پہ تیل کا کام کر دیا ایسی صورت حال میں جب اس نوجوان بچی کو ہر طرف گناہوں کی کشش کھینچتی ہے تو پھر اس کی سوچوں میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے حیا ایک قدرتی اور فطری چیز ہے جو اللہ نے عورت میں رکھی ہے اس کے لیے حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے اس کو اپنے اندر ایک جنگ کرنی پڑتی ہے اب خوش نصیب بچیاں اس جنگ کو سمجھتی ہیں کہ ہم جہاد کر رہی ہیں مرد دشمن کے سامنے میدان جنگ میں جا کر جہاد کرتے ہیں اور بچیاں اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہی ہوتی ہیں ان کو ادھر ادھر سے گناہ کی دعوتیں ملتی ہیں مگر وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے اپنے ناموس کی حفاظت کر لی اللہ کی نظر میں ہم فتح یاب ہوں گی جس طرح مجاہد اگر جنگ میں فتح پائے تو غازی بنتا ہے اسی طرح اگر بچی اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کر گئی تو وہ اللہ کی نظر میں غازیہ ہوگی تو مردوں کا جہاد میدان جنگ میں عورت کا جہاد چوبیس گھنٹے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ مرد کا جہاد کھلا ہوتا ہے سب کے سامنے ہوتا ہے نوجوان بچی کا جہاد چھپا ہوا ہوتا ہے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کسی کو اپنے دل کے راز کھول بھی نہیں سکتی کہ کہاں کہاں سے شیطان اس پہ حملے کرتا ہے نفس کہاں کہاں اس کو جو ہے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے بس وہ اپنے رب کو کے سامنے پر یاد کر سکتی ہے اور اپنے آپ کے ساتھ یہ جہاد کر سکتی ہے تاکہ وہ اس کو اس میں کامیاب ہو جائے یہ بات ذہن میں رکھنا عورت کی ہر غلطی معاف ہو جایا کرتی ہے لیکن کردار کی غلطی کبھی معاف نہیں ہوا کرتی اس لیے عورت کی تربیت میں اگر کوئی اور کمی رہ گئی کہ زبان دراز ہے غصے کی تیز ہے ضدی ہے کام چور ہے غافلہ ہے سست ہے اس قسم کی تمام اس کی کمزوریاں برداشت آسانی سے کر لی جاتی ہیں لیکن اس کے کردار کی کمزوریاں برداشت کرنے پہ کوئی تیار نہیں ہوتا اس لیے جوان بچیوں کے لیے اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے اللہ رب العزت نے جہاں قرآن مجید میں چوری کا تذکرہ کیا وہاں فرمایا و ساری فخت وساری چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے عورت ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے تو مرد کا تذکرہ پہلے عورت کا تذکرہ بعد میں لیکن جہاں زنا کا تذکرہ آیا وہاں اللہ تعالی نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا ازانیت وزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد مفسرین نے لکھا کہ جب تک عورت خود ڈھیل نہ دے خود موقع مہیا نہ کرے مرد کوشش کے باوجود بھی اس کی عزت و ناموس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا پھر چوری کرنا مردانگی کے زیادہ خلاف تھا اس لیے وہاں پر مرد کا تذکرہ پہلے کیا زنا کرنا حیا کے خلاف ہے اور حیا عورت میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے عورت کا تذکرہ پہلے کیا لہذا جوان بچی کے لیے دنیا میں سب سے بڑا کام اپنی عزت کی حفاظت کرنا اس کو یوں محسوس ہونا چاہیے کہ ہر غیر آدمی میری طرف لالچ کی نظر رکھتا ہے اور میں نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے جس طرح چراغ جل رہا ہو تو ہوا کے جھونکوں سے اسے خود بچایا جاتا ہے نہیں بچائیں گے تو کوئی تھپیڑا آئے گا چراغ گل کر جائے گا اسی طرح بچی سمجھے کہ میرے عزت و ناموس کا چراغ جل رہا ہے آندھیوں سے ہواؤں سے اسے میں نے بچانا ہے اگر میں نے غفلت کی تو کوئی تھپیڑا لگے گا اور میرے عزت کا چراغ گل ہو جائے گا یہ عورت کا دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرے اس لیے ایک نابینا کے بارے میں ایک واقعہ اس آجد نے پہلے بھی سنایا کہ رات کا وقت تھا اسے پانی لانے کی ضرورت پڑی کہیں دور سے اس نے پانی کا گھڑا اپنے سر پہ رکھا اور لاتے ہوئے ایک ہاتھ میں اس نے چراغ جلا کر پکڑا ہوا اب دیکھنے والے بڑے حیران کہنے لگے آپ تو نابینا ہو آپ کو اس روشنی سے فائدہ تو کوئی نہیں آپ تو اپنے اندازے کے مطابق راستوں کے اوپر چلتے ہو تو آپ کو تو روشنی کی ضرورت ہی نہیں اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے مجھے روشنی کی ضرورت نہیں لیکن رات کا اندھیرا ہے آنکھوں والے جب اندھیرے میں چلتے ہیں تو ان کو صحیح پتہ نہیں چلتا میں نے چراغ جلا کر اس لیے پکڑ لیا کہ کہیں کوئی آنکھوں والا مجھ سے نہ ٹکرائے اور اس کی وجہ سے میرا گھڑا نہ ٹوٹ جائے تو اندھا کتنا سمجھدار تھا کہ اس نے چراغ اس لیے پکڑا تھا کہ دوسرے لوگ راستے کو دیکھیں اور مجھ سے مت ٹکرائیں اس لیے کہ اگر ٹکرائیں گے تو نقصان تو میرا ہوگا جوان عورت کو بھی یہی سوچ رکھنی چاہیے اگر میں بے پردہ باہر نکلی اگر کسی غیر محرم نے دیکھ لیا اور اس کی نظر میں فطور آ گیا اگر میں نے کسی کے ساتھ تنہائی میں باتیں کی اگر میں نے کسی کے ساتھ ٹیلی فون پر باتیں کرنی شروع کر دی اور ذرا سا بھی کسی کو موقع دیا تو عزت تو میری خراب ہوگی دنیا کی بھی بدنامی اور اللہ کے ہاں کی بھی ناراضگی اور میں اس جہاد میں پھر ناکام ہو جاؤں گی اور اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی اس لیے اس کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ازواج متحرات کے بارے میں آیا اس بارے میں اتنا احتیاط کرتی تھی کہ جب کبھی وہ سہن کے اندر فارغ بیٹھی ہوتی کوئی تسبیح وغیرہ کر رہی ہوتی تو کھلے سہن کی طرف چہرہ نہیں کرتی تھیں بلکہ دیوار کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتی تھیں کہ ممکن ہے غلطی سے بھی کسی کی نظر پڑنے کا امکان نہ ہو اب سوچئے کہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی عورت ذہن کی طرف چہرہ کر کے اس لیے نہیں بیٹھتی کہ ممکن ہے دروازہ کھلے یا کوئی اور ایسی صورت بن جائے غلطی سے بھی کسی کی نظر نہ پڑے تو وہ بیٹھتی بھی تھیں تو دیوار کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھتی تھیں تاکہ کسی کی نظر پڑنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو تو معلوم ہوا کہ یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے فرض منصبی ہوتا ہے اس کا دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے اگر اس کی عزت لٹ گئی تو اس کا سب کچھ لٹ گیا اس کے پلے کچھ نہ بچا اس لیے عورت کو اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ محتاج ہونے کی ضرورت ہے ایک اصول ذہن میں رکھ لیں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ مرد ہمیشہ اپارچونسٹ ہوتے ہیں یہ طے شدہ بات ہے آزمائی ہوئی بات ہے آپ کو اسے آزمانے کی ضرورت نہیں اصول بنا لیں کہ مرد ہمیشہ موقع پرست ہوتے ہیں عورت کے معاملے میں مرد اٹھارہ سال کا جوان ہو یا اسی سال کا بوڑھا ہو سب کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے جب بے پردہ عورت نکلتی ہے ایک ہی وقت میں اس کو جوان بیٹا بھی لالچ کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کا سفید بالوں والا باپ بھی اس لڑکی کو لالچ کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے عورت مرد کی ایک کمزوری ہے اس لیے نبی الاسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے مردوں پر سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے وہ عورت کا فتنہ ہے اس لیے یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے شریعت نے مردوں کو بھی کہا وہ اپنی نگاہوں کا لحاظ کریں خیال رکھیں عورت کو بھی کہا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کا خیال رکھیں آج کل کی جوان بچیاں سمجھتی ہیں کہ نظروں کو نیچے کرنا تو مرد کا کام ہے وہ کیوں ہماری طرف دیکھتے ہیں اور اس چیز کو بھول جاتی ہیں کہ ان میں بھی نفس ہے اور ان کے ساتھ بھی شیطان ہے ان کی بھی نظر اگر غیر مرد پر پڑے گی تو ان کے فتنے میں بھی پڑنے کا خطرہ ہے قرآن مجید نے گواہی دے دی لقلوبکم و کلو کہ پردے میں رہو بیویو یہ ان مردوں کے دلوں میں کے لیے بھی پاکیزگی کے لیے اچھا ہے اور تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی اچھا ہے تو دلوں کے بھید جانے والے پروردگار نے فیصلہ فرما دیا کہ جب بھی انسان نظر کی کوتا کرتا ہے تو مرد کے اندر بھی اس سے گنا آتا ہے عورت کے دل میں بھی گناہ کے خیالات آتے ہیں لہذا کسی کو رابع بصری بننے کی ضرورت نہیں قرآن کی تعلیمات کو قبول کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو مان لینا چاہیے کہ عورت کے لیے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا ضروری مرد کے لیے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا ضروری تاہم مرد کو بھی منع کیا گیا عورت کو بھی منع کیا گیا تو جوان بچی کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اہم مقام اور فرض اس کا اپنی عزت و عصمت کی حفاظت اب اس کی مثال سنیے کہ فرض کرو آپ کے پاس دس ہزار ڈالر ہیں اور آپ حج کے لیے سفر کر رہی ہیں تو کیا خیال ہے کہ آپ اپنے ان پیسے کو عام کسی شاپر کے اندر ڈال کے سفر کرتی پھریں گی نہیں آپ اسے لاک میں رکھیں گی چھپا کے رکھیں گی کہ اگر آپ حرم شریف جائیں اور پیچھے کوئی آپ کے کمرے میں بھی آ جائے صفائی کرنے والا تو وہ بھی آپ کی اس رقم کو نہ دیکھ سکے تو جب آپ کو اپنی رقم کے لٹنے کا اتنا خیال ہے کہ اسے لاک اینڈ کی میں رکھنے کے باوجود بھی ایسی جگہ چھپا کے رکھتی ہیں کہ ڈھونڈنے والا بھی ڈھونڈ نہ پائے تو عزت و عصمت تو اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے آپ اپنے آپ کو بھی مردوں سے اس طرح چھپا کے رکھیں کہ اگر کسی کی نیت میں فطور بھی ہو تو اس کا ہاتھ آپ تک نہ پہنچ پائے اس لیے شریعت نے ہمیں حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دی اس قدر پاک دامنی کی تعلیم دی کہ شریعت نے حکم دیا عورت اگر کنگی کرے اور اس کے کچھ بال ٹوٹ جائیں تو وہ ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی عام جگہوں پہ نہ ڈالے ممکن ہے کسی غیر مرد کی نظر پڑ جائے اور یہی بال اس کے لیے عورت کی طرف ملان کا سبب بن جائیں تو جو عورت جو جو شریعت عورت کے جسم سے ٹوٹے ہوئے بالوں کو کی بے پردگی بھی پسند نہیں کرتی وہ زندہ عورت کی بے پردگی کیسے پسند کرے گی جس شریعت نے یہ حکم دیا کہ عورت اگر فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ جب قبر میں اتارا جانے لگے تو فقط قریب کے لوگ اتاریں غیر محرم مرد بھی اس کو ہاتھ لگانے سے پرہیز کریں تو پھر زندگی میں جیتے جاگتے شریعت کیسے پسند کرے گی کہ یہ عورت اپنے آپ کو کسی غیر کے حوالے کرے اس لیے یہ ایک بہت اہم عنوان ہے اور آج کل چونکہ اریانی عام ہے فحاشی عام ہے اور ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں اور غیر مسلموں کے نزدیک چونکہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں اس لیے وہ آدھے ننگے جسموں کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں تو مسلمان بچیاں بھی دھوکے میں آ جاتی ہیں یاد رکھنا مسلمان حیا والا ہوتا ہے اس لیے فرمایا الحیا شعبت من المان حیا ایمان کا شعبہ ہے اور ایک اور جگہ فرمایا اضافات حیا احمل معاشیتا جب تجھ سے حیا رخصت ہو گئی تو پھر جو چاہے کرتا پھر تو حیا ایک نعمت ہے جو اللہ نے عورت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے یہ فطرت ہے عورت کی کہ وہ حیادار ہوتی ہے جس عورت سے حیا چلی گئی یوں سمجھ لے کہ مجھ سے اللہ کی نعمت چھن گئی نہ اس کے لیے دنیا میں عزت ہے نہ اس کے لیے آخرت میں عزت ہے اس لیے اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا اپنے دلوں کو صاف رکھنا اپنے ناموس اور عزت کی حفاظت کرنا یہ عورت کے فرائض میں سے سب سے بڑا فریضہ ہوتا ہے جیسے آپ گاڑی چلا رہی ہیں تو گاڑی آپ اتنی احتیاط سے چلاتی ہیں کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے سے آنے والی گاڑیاں وہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ٹکر مارے تو میں نے اپنی گاڑی کو بچانا ہے اسی طرح آپ یوں سمجھیے کہ ہر گزرنے والا مرد وہ آپ کے ناموس کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے اپنے ناموس کی گاڑی کو بچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے ڈرائیور کبھی غافل نہیں ہوتا کہ جی میں تو چلتا رہوں دوسروں کو چاہیے کہ وہ ایکسیڈنٹ سے اپنے آپ کو بچائیں نہیں خود ڈرائیور اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہونے پائے اسی طرح جوان بچی کو اپنے آپ کو خود محفوظ کرنا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہونے پائے شریعت نے اس کی ابتدا ہی ایسے کر دی کہ فرمایا کہ مخلوط محفلوں سے پرہیز کرو منع فرما دیا چنانچہ عورت فقط ان مردوں کے سامنے آ سکتی ہے جو محرم کہلاتے ہیں جہاں حیا کا رشتہ ہے جہاں جنسی ہوس ناکیاں ختم ہو جاتی ہیں الفتیں محبتیں سچی ہوتی ہیں جیسے باپ کا رشتہ بیٹے کا رشتہ بھائی کا رشتہ یہ محرم رشتے ہیں اور جہاں اس سے ایک قدم آگے بڑھا اور نگاہوں میں لالچ آ جاتی ہے ہرس آ جاتی ہے ہوس آ جاتی ہے شریعت نے وہاں پردے کا حکم دے دیا اس لیے کئی غیر محرم جو گھروں میں رہتے ہیں ان سے بھی بچنے کا حکم دیا نبی اسلام نے فرمایا الکور و موتن کہ دیور تو موت ہے اب یہ ایسا غیر محرم ہوتا ہے کہ رہتا بھی قریب ہے اور ہوتا بھی غیر محرم ہے تو عورت کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ انتہائی اہم ہوتا ہے اس کا آسان طریقہ کیا کہ غیر محرم سے حت الوسا بات ہی نہ کریں بچیاں یہ دستور بنا لیں اصول بنا لیں کہ انہیں غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے موقع ہی نہ آئے غیر محرم سے بات کرنے کا وہ اس قدم پہ اپنے آپ کو روکیں کہ نہ تو غیر محرم کو دیکھنا ہے نہ غیر محرم کو اپنا جسم دیکھنے کا موقع دینا ہے اور نہ اس سے بات کرنی ہے اس لیے کہ جب بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر شیطان کو درمیان میں فنکشن کرنے کا موقع مل جاتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی غیر محرم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں شیطان ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف رغبت پیدا کر دیتا ہے ایک دوسرے کی طرف میلان پیدا کر دیتا ہے تو شیطان کو درمیان میں کیٹلسٹ بن کر کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے اس لیے ایسا موقع ہی نہ آئے کہ کہیں غیر محرم کو رکا لکھنا پڑے ٹیلی فون پر بات کرنی پڑے یا آمنے سامنے بات کرنی پڑے ایسا موقع ہی نہیں آنا چاہیے اس موقع سے جو بچی بچ گئی اس نے اپنی عزت کو بچا لیا آج کل ان ملکوں میں ایک نئی مصیبت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بچیاں اپنے ماں باپ کی اجازت سے اپنے پاس سیل فون رکھ لیتی ہیں ایک ملک سے ابھی یہ عاجد ہو کے آیا وہاں پر یہ سنا کہ نوے پرسینٹ سے زیادہ جوان بچیوں کے پاس سیل فون ہوتے ہیں سکولوں میں بھی اپنے بستوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں اب سیل فون پہ وہ کیا کرتی ہیں کہ ان کو کالیں آ رہی ہیں اپنے کزنوں کی اپنے کلاس فیلوز کی یہ سیل فون نہیں حقیقت میں اس بچی کے ہاتھ میں ہیل فون ہے اس کو سیل فون نہیں کہنا چاہیے اس کو ہیل فون کہنا چاہیے یہ جہنم کا فون ہے اس کے ہاتھ میں اور اس کو جہنم سے کالیں آ رہی ہیں کہ تم جلدی میرے اندر آؤ میں تمہارے لیے تیار بیٹھی ہوں یاد رکھنا کہ عورت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ غیر محرم کو بات کرنے کا موقع دیتی ہے قرآن مجید نے اس راستے کو اس طرح بند کیا فرمایا فلا تخدعن نبل کہ اگر کبھی کوئی بات کرنے کا موقع ہی بن جائے ضرورت ہی ایسی پیش آ گئی تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز میں نرمی نہ رکھے سختی کے انداز میں بات کرے اب سختی سے مراد بدتمیزی نہیں سختی سے مراد یہ کہ جو بات ضروری ہے وہ کرے اور غیر ضروری کا موقع ہی نہ دے روکھے پن سے بات کرنا جو عورت روکھے پن سے غیر مرد سے بات کرے گی اس مرد کو جرت ہی نہیں ہوگی کہ وہ ایک سے دوسری بات کر سکے اور اگر بات کرتے ہوئے ساری دنیا کی شیرینی زبان میں سمٹ آئے گی اور پیار محبت کے انداز میں نرم باتیں کی جائیں گی فی قلب ہی مرد ان قرآن مجید نے فیصلہ دے دیا ایسا نہ ہے ہو کہ تما کرے وہ بندہ جس کے دل کے اندر مرد ہے تو دلوں میں شہوت اور مرض تو مردوں کے ہوتا ہی ہے ذرا کسی نے نرم بات کی آواز پسند آ گئی لہجہ پسند آ گیا کچھ بھی اور نہیں تو اتنا مرد کے ذہن میں خیال آ گیا کہ یہ عورت بات کرنے کا خود موقع دے رہی ہے تو مرد آگے قدم بڑھائے گا اس لیے کہ اس کو تو موقع کی تلاش ہوتی ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ مرد سب کے سب اپارچونسٹ ہوتے ہیں اللہ ماشا اللہ اللہ جس کی حفاظت کرے جس کے دل میں اولیاء کا نور ہو بس وہ ہے کہ جو اس فتنے سے بچتا ہے ورنہ اس معاملے میں سب کے سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں تو شریعت نے کہا کہ جب بات کرنے کا موقع ملے تو آپ بات ہی ذرا رکھے انداز سے کیجئے کئی مرتبہ بچیوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں کہ بس میں تو ذرا فون پہ بات کر لیتی ہوں میں نے تو دیکھا بھی نہیں کبھی اس کو یہ بہت بڑا شیطان کا پندہ جب آپ کسی سے بات کرنے پر آمادہ ہو گئیں تو پھر اگلے کام سب آسان ہو جائیں گے دیکھیے پورے انبیاء میں کسی نے یہ دعا نہیں مانگی کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں رب آرنی الی اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ملاقات کرنا چاہتا ہوں صرف حضرت موسا علیہ السلاط اسلام ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک میں یہ فرمایا اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں کیوں مفسرین نے اس کی وجہ لکھی کہ حضرت موسا علیہ السلاط اسلام کلیم اللہ تھے ان کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا موقع ملتا تھا اور یہ دستور ہے کہ جب کسی کو ہم کلامی کا موقع ملے گا تو اگلا قدم ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کو دل کرے گا تو قرآن سے یہ ثابت ہو رہی ہے بات تو اگر آپ نے فون پر بات کرنے کی اجازت کسی کو دے دی تو اگلا قدم پھر ملاقات کا ہوگا اور جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر حجابات سب کے سب ہٹ جایا کرتے ہیں نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں پھر سب حجاب اتر جاتے ہیں اور انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا پتا تب چلتا ہے کہ جب گناہ ہو چکا ہوتا ہے اس لیے اس کو ابتدا سے روکیے اور یہ ذہن میں سوچنا فلاں کی شکل ایسی ہے فلاں کی پرسنالٹی میں بڑی گریس ہے انتہائی بے وقوفی کی بات ہے اس لیے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کے مقدر میں یہ چیز لکھ دی کہ اس نے جوان ہونا ہے پھر اس کی شادی ہونی ہے اور شادی کے بعد اس کو حلال طریقے سے اپنی ہر خواہش پوری کرنے کا موقع ملنا ہے تو انسان اپنے وقت کا انتظار کرے ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے جو انسان وقت سے پہلے گناہوں کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کرنے لگتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے اندر پریشانی آتی ہیں کوئی بندہ ایسا نہیں آپ دکھا سکتی کہ دنیا کے اندر جس نے زنا والے گناہ کو اپنایا ہو اور خوشیوں بھری زندگی گزاری ہو بلکہ اگر یہ کسی سے بات کرنے بھی لگتی ہیں تو ہزار خطرے بہن سے چھپاؤ امی سے چھپاؤ بھائی سے چھپاؤ ابو سے چھپاؤ کسی کو پتہ نہ چلنے پائے ایک گنا کیا کیا ہر وقت کی مصیبت خرید لی اب اس گنا کو چھپانے کے لیے ان کو جھوٹ قدم قدم پہ بولنے پڑتے ہیں بہانے بنانے پڑتے ہیں بات چیت کا موقع نکالنے کے لیے یہ جھوٹ اور غلط بیانی کے ذریعے موقع پیدا کرتی ہیں تو ایک گناہ ہے لیکن اس نے سینکڑوں گناہوں کے راستے کھول دیے اور کئی مرتبہ تو جھوٹی قسمیں کھا جاتی ہیں اپنے ایبوں کو چھپانے کے لیے چنانچہ ایک بچی نے خط لکھ کے کسی ملک میں سے فتوا پوچھا کہ جی میں کسی کے ساتھ گناہ میں ملوث ہوتی تھی اور میری والدہ کو پتہ چل گیا اور اس نے مجھے ایک مرتبہ سخت ڈانٹا اور کہا کہ تو, تو نے ایسی حرکت کیوں کی میں نے اس کو یقین دہانی کروانے کے لیے قسم کھائی اس نے کہا میں تیری قسم پہ بھی اعتماد نہیں کرتی تو بالآخر اس بچی نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر میرے اس کے ساتھ تعلقات ہوں تو مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اب ماں کے سامنے تو شرمندگی سے اپنے آپ کو وقتی طور پہ بچا لیا بعد میں اس کو احساس ہوا کہ میرا حشر کیا ہوگا اب اس بچی نے خط لکھا حضرت مجھے مسئلہ سمجھائیں نہ میں دین کی رہی نہ دنیا کی رہی میرا انجام کیا ہوگا یہ سب کس لیے کہ اس نے ایک غلط راستے پر قدم اٹھایا انجام ایمان کی تباہی نکلا تو جب ایک راستہ ہے ہی خطرناک تو کیوں اس میں انسان قدم اٹھائے اگر آپ کے سامنے ایک سو ٹافیاں رکھ دی جائیں اور کہہ دیا جائے کہ جی اس میں سے ایک میں زہر ہے باقی ننانوے ٹھیک ہیں آپ کھا لیجئے آپ ایک کو بھی آپ نہیں لگائیں گی کیوں آپ کہیں گی میری جان کا خطرہ اے بیٹی اگر تجھے جان کا خطرہ ہے ایک فیصد بھی تو رسک نہیں لینا چاہتی ان سو ٹاپیوں میں سے ایک بھی نہیں لینا چاہتی جہاں تیری عزت کا خطرہ ہو وہاں تو کیوں رسک لیتی ہے اور کیوں قدم آگے بڑھاتی ہے تو وہاں بھی تو ہمیں ہنڈریڈ پرسینٹ محتاط ہونا چاہیے تاکہ میری عزت کی حفاظت رہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی عزت کی حفاظت کیوں نہ کی اس لیے جوان بچیوں کو چاہیے کہ وہ محسوس کریں کہ ہمارے لیے زندگی میں ایک جہاد کا وقت ہوتا ہے اور وہ کیا ہے اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنا اس لیے جو عورت اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے گی اور اس حفاظت کرتے ہوئے اس کو اگر موت بھی آ گئی تو شریعت نے کہا کہ جو لڑکی اپنی عزت کو بچاتے ہوئے موت آ جائے گی اللہ تعالی قیامت کے دن شہیدوں کی قطار میں کھڑا فرمائیں گے تو اللہ رب العزت بھی تو بڑے قدردان ہے اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ اگر کسی کو کسی نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے جواب میں کہا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور گناہ کی طرف قدم نہ اٹھایا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اب یہ نعمتیں کیوں مل رہی ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ایک بات اور بھی دین میں رکھیے اور اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ انسان کی زندگی کی ہر چیز کا ایک کوٹا ہے سانسوں کا کوٹا کہ پوری زندگی میں کتنے سانس لینے ہیں پھر انسان نے جتنے لکمے کھانے ہیں ان کا کوٹا جتنے گھونٹ پانی پینے ان کا کوٹا جتنے لمحے زندگی میں گزارنے ان کا کوٹا ہر چیز کا ایک کوٹا متعین ہے اسی طرح انسان کو اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ اس کی جنسی ضرورتیں پوری ہوں گی اس کا بھی ایک کوٹا ہے اب جس نے شریعت کی حدود سے باہر قدم نکال کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کو حلال ضروریات سے محروم فرما دیں گے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ روتی پھرتی ہیں خامن ہماری طرف توجہ نہیں دیتا پھر کہتی ہیں کہ جی ہم کیا کریں زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں خامد اچھے انداز سے بولتا نہیں اس لیے کہ جب آپ نے شریعت کی حدود کو قرار کر کے غیر سے محبت حاصل کرنے کی کوشش کی اللہ نے اس کی وجہ سے تمہیں جائز محبت سے محروم فرما دیا تو اس لیے یہ چیز بہت ڈرنے کی ہے اس کا تعلق خوف خدا کے ساتھ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے گی اور بکتی لذتوں کے اوپر نظر کرنے کی بجائے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی لذتوں پر نظر رکھے گی اور اللہ کے ہاں سرخرو ہوگی ایک انسان کی خاطر اور وہ بھی جو گنا کی طرف بلاتا ہے قیامت کے دن انسان حسرت اور افسوس کرے گا یا لئی تنخ تمہار رسول سبیلا یا ویلتا لئی تنی لم اتخذ فلان خلیلا اے کاش میں نے فلاں کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی لقد ادولنی یعنی ذکری فکری وکان وقان شیطانسان خزولا تو اس لیے دنیا میں بھی ایسے لوگ کبھی وفا والے نہیں ہوتے ایک اصول عرض کر دوں عورتوں کو چاہیے کہ توجہ سے سنیں کہ جب کسی مرد کو کسی غیر عورت نے لڑکی نے اپنے قریب آنے کا موقع دیا تو اگرچہ وہ مرد بہانے بناتا ہے میں شادی کر لوں گا میں اپنانا چاہتا ہوں یہ سب بکواس ہوتی ہے یہ گناہ کرنے کا موقع تلاش کرنے کی بہانے ہوتے ہیں ہر مرد یہی کرتا ہے جو بھی کسی کو گناہ کی طرف بلاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں ڈائریکٹ کہوں گا کہ میں آپ کی عزت خراب کرنا چاہتا ہوں تو کوئی بھی میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گی تو ہر مر جب بھی کسی غیر عورت کی طرف قدم اٹھائے گا تعریفیں کرے گا وہ تعریفیں اس کی نہیں کر رہا ہوتا وہ تعریفوں کے ذریعے اس کو اپنے سے مانوس کر رہا ہوتا ہے اس کے دل میں اس کی تعریفیں نہیں ہوتی وہ حقیقت میں مطلب نکالنا چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ تعریفیں کرے گا حتیٰ کہ وہ اس کی غلطیوں کو بھی اچھائیاں ثابت کرے گا اور پھر دوسری بات کہ وہ یہ کہے گا کہ میں اپنانا چاہتا ہوں میں زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں اس سے بڑا جھوٹ شاید کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جب وہی بچی اس کے قریب آ جائے گی اس پر اعتماد کر لے گی اپنا مطلب نکالنے کے بعد یہ پھر بہانہ بنا دے گا میری امی نہیں مانتی میرے ابو نہیں مانتے میرے گھر والے نہیں مانتے میں تو چاہتا ہوں اپناؤں لیکن کیا کروں گھر والے نہیں آمادہ ہوتے اس لیے یہ نوجوان اس سے شادی کبھی نہیں کرے گا یاد رکھنا جس نوجوان نے کنواری بچی کے ساتھ تعلقات جوڑ لیے وہ اس کے ساتھ شادی ہرگز نہیں کرے گا کیوں ہم نے نوجوانوں سے جو گناہ گار تھے توبہ کرنے آئے ہم نے ان سے یہ بات پوچھی کہ آپ لوگوں نے کیوں سے شادی نہ کی جب اس سے موقع مل گیا ساری زندگی قسمیں کھا کھا کہ ان کو یقین دیانیاں کرواتے رہے انہوں نے صاف بتایا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب اس لڑکی نے کمارے پن میں ہمارے ساتھ ناجائز تعلقات بنا لیے تو جب یہ ہماری بیوی بنے گی تو ہماری بیوی ہوگی گھر ہمارا بتائے گی ممکن ہے دل میں کسی اور کو بتائے گی تو مرد کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جو لڑکی ناجائز طریقے سے میرے ساتھ تعلق رکھ سکتی ہے وہ کل میری بیوی ہو کر دوسروں سے ناجائز تعلق کیوں نہیں رکھ سکتی لہذا اس وجہ سے یہ گناہ تو کر لیتے ہیں مگر شادی کرنے پہ آبادہ نہیں ہوتے اس لیے بچی کو چاہیے کہ وہ ایسی باتوں پہ نہ دھیان دے اور نہ ایسی باتوں پہ اعتماد کرے یہ جھوٹ ہوتا ہے سو فیصد جھوٹ ہوتا ہے اور دوسرے کو شیشے میں اتارنے کا طریقہ ہوتا ہے بچیاں اعتماد کر جاتی ہیں اور بعد میں پھر چھپ چھپ کے روتی ہیں رونے کا کیا فائدہ اس رونے والے رستے پہ قدم ہی نہیں اٹھانا تھا جب پتہ چل گیا کہ یہ راستہ ایمان کے لیے خطرہ ہے عزت کے لیے خطرہ ہے تو پھر اس راستے پہ قدم ہی کیوں اٹھایا اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ عورت اپنے عزت و ناموس کی خود حفاظت کرے کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں اور یہ عورت کا سب سے بڑا فرض منصبی ہے اس لیے عورت کو بتایا گیا کہ وہ گھر سے باہر نکلے تو پردے میں نکلے اور پردہ بھی ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس کو دیکھتے ہی رہ جائیں آج کل کی جوان بچیاں برقے بھی کرتی ہیں تو ایسے کڑھائی والے خوبصورت برقے ڈھونڈ کے لاتی ہیں کہ جن کو دیکھ کے ہر انسان سوچے کہ برقے کے اندر تو ہور کی بچی ہے یہ اور بات ہے کہ اندر چڑیل کی بہن موجود ہوگی تو جب پردہ کرنا ہے تو پردے کا کیا مطلب کہ ایسے برقے پہنے کہ جس کی دیکھنے کو طبیعت نہ کرے وہ بھی برکوں کو دیکھے موتی لگاتی ہیں اپنے برکوں کو کڑھائیاں اچھی اچھی کرواتی ہیں اور پھر ہوتی بھی کنواری بچی ہیں چلو بڑی عمر کی ہے بچوں والی ہو گئی اور اس نے ایسا کوئی برقع لے لیا تو اور بات ہوتی ہے جوان کنواری بچی کے لیے اس قسم کی آرائش کرنا کہ جس پر غیر مرد کی نظر خام خا کھینچے یہ گناہ کی دعوت ہے اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے جوان بچیاں گھروں سے باہر نکلیں سادہ برقے پہن کے نکلیں تاکہ کسی کی نظر ہی اس کی طرف نہ آئے بلکہ پہلے وقت کی تو جوان لڑکیاں جب گھر سے باہر نکلتی تھیں تو ہم نے سنا کتابوں میں پڑھا کہ وہ ایسے چلتی تھیں جیسے بوڑھی عورتیں چل رہی ہوں تاکہ غیر مرد کی ان کی طرف توجہ بھی نہ جا سکے اور یہ اللہ کے ڈر سے وہ کیا کرتی تھی اس لیے شریعت نے کہا کہ جب عورت گھر سے نکلے پردہ کرے اور ایسی خوشبو نہ لگائے کہ جس کی خوشبو قریب سے گزرنے والے مردوں کو محسوس ہو نبی الاسلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے وہ ایسی ویسی ہے ایسی ویسی کا ترجمہ مفت محدثین نے یہ کیا کہ وہ کردار کی کمزور ہے اس کی نیت میں فطور ہے تبھی تو اس نے ایسی خوشبو لگائی تو مرد کو اللہ نے شریعت نے اجازت دی وہ پھیلنے والی خوشبو لگا سکتا ہے عورت ایسی خوشبو لگائے کہ فقط اس کے قریب جب گھر کا کوئی آدمی آئے تو اس کو خوشبو محسوس ہو دور والوں کو خوشبو محسوس نہ ہو اور آج تو معاملہ الٹ ہو گیا آج تو یہ چاہتی ہیں ہم جس گلی سے گزر جائیں بعد میں گزرنے والے بھی ہماری خوشبو کو یاد کرتے پھریں یہ ایسا نازک معاملہ ہے کہ عورت کس راستے سے گزر جاتی ہے اور اس کے قدموں کے نشان لگ جاتے ہیں اگر بعد میں گزرنے والے مرد کا پاؤں اس کے قدموں کے نشان پہ پڑ جائے اللہ تعالیٰ اس مرد کے اندر بھی شہوت کو بیدار کر دیتے ہیں شیطان اس کے اندر شہوت کو بیدار کر دیتا تو اس لیے یہ بہت نازک جو ہے معاملہ ہے اس لیے شریعت نے پردے کو بہت اہمیت دی اور اس کے بارے میں احادیث میں بہت تفصیل موجود ہے تو جوان بچیوں کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنا جہاد سمجھیں اور ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگیں اللہ اس جہاد میں ہمیں کامیاب فرما اس کے بدلے کیا ملے گا اللہ ہر العزت کی رضا ملے گی اور اگر دل کسی کی طرف کھینچے تو چاہیے کہ اللہ سے دعائیں مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت کو ٹھیک کر دے کتابوں میں لکھا ہے من تعشقہ وقت میں اس کو ہوں پہو شہید جس کے دل میں کسی کی طرف کوئی ملان آ گیا اور اس نے اس کو چھپایا اور ظاہر نہ کیا اور اسی حالت میں موت آ گئی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کا رتبہ عطا فرما دیں گے تو اس لیے اپنے عزت و ناموز کی حفاظت کرنا یہ بچیوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے یہ جتنی احتیاط کریں گی اتنی احتیاط تھوڑی ہے ہر ہر احتیاط پر ان کو اللہ تعالی کی طرف سے اجر ملے گا شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ اپنے کپڑے ایسی جگہ نہ رکھے جہاں غیر محرم مرد کی نظر پڑے اپنا نام کسی غیر مرد کے علم میں نہ آنے دے نام تک کا پردہ رکھا ضرورت پڑے تو فلاں کی بیٹی فلاں کی بیوی فلاں کی امی اس انداز میں غیر محرم کو بتایا جائے نام کا بھی پتہ نہ چلے شریعت نے تو اس میں اتنی احتیاط کرنے کا حکم عطا فرمایا اور یہ احتیاط سب اسی لیے کہ شیطان کو راستہ نہ ملے گنا کروانے کا شیطان نے کہا کہ عورتیں میرا وہ تیر ہیں جو کبھی خطا نہیں ہوتی ان نسا ہوا الشیاطین عورتیں تو شیطان کی رسیاں ہوتی ہیں تو اس لیے شیطان ایسی صورت میں عورت کے دل میں بھی گنا کا خیال ڈالتے ہیں مرد کے دل میں بھی اور اس کی حفاظت یہ عورت کی بھی ذمہ داری مرد کی بھی ذمہ داری اور جس نے اپنی جوانی کو عفیف بنا لیا پاکیزہ بنا لیا پاک دامن زندگی گزاری اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے کسی شاعر نے کہا در جوانی توبہ کر دن شیو پیغمبریس وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہید جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے اور بڑھاپے میں تو پھر بیڑیا بھی بڑا پرہیدگار بن جاتا ہے ایک بزرگ کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی دعا کی تو وہ نیک نوجوانوں کو دیکھتے اور ان سے دعا کرواتے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور سفید ریش ہیں آپ خود دعا کیوں نہیں کرتے نوجوانوں سے دعا کرواتے ہیں وہ پت لگے کہ جو نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتے ہیں تو اس جوانی کو عبادت کے ذریعے سے محفوظ کر لیجیے اپنے آپ کو گناہوں کے ہر موقع سے بچائیے اور آج کل تو جن کو ڈائجسٹ پڑھنے کا شوق ہے ان کا پہلا مضمون ہی تین عورتیں تین کہانیاں کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں تو چیٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور اگر ٹی وی ہے تو یوں سمجھیں کہ گھر کے اندر ایک شیطان کی ایک بریگیڈ فوج موجود ہے یہ ٹی وی نہیں یہ حقیقت میں ایمان کی ٹی وی ہوتی ہے تو جس گھر میں ٹی وی ہے عزتیں کہاں محفوظ ہوتی ہیں بچے ماں باپ کے ناک کے نیچے دیا جلاتے ہیں اور ان کو نہیں پتہ چلنے دیتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ایسی ایسی ترکیبیں گھڑتے ہیں ایسی ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ کانوں کان خبر نہیں ہوتی شریعت نے تو حکم دیا کہ دائیں ہاتھ سے تم صدقہ اس طرح دو کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے اور آج کل کے لوگ دائیں ہاتھ سے اس طرح گناہ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتے مگر کب تک لوگوں سے تو چھپا لیں گے اللہ کریم جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے اس سے تو نہیں چھپا سکیں گے تو اس لیے چاہیے کہ جب جوانی کی عمر آ جائے سب سے پہلا کام ماں باپ کا فرض یہ ہے کہ بچوں کے جوڑ کا جب بھی رشتہ مل جائے فوراً شادی کر دی جائے کئی گھروں میں تو نکاح بھی ہوتا ہے اور ماں باپ انتظار میں ہوتے ہیں ہم نے نیا مکان بنانا ہے جب مکان بن جائے گا پھر ہم بچوں کی شادی کریں گے ایسے ماں باپ ان بچوں کے گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم کے عذاب میں جلیں گے خود بوڑھے ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بڑھاپے میں اب ہماری سوچیں پختہ ہو گئیں ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی شاید جوان بچوں کی سوچ بھی ایسی ہے عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک گھر میں مہمان تھے تو ان کے پتہ چلا کہ گھر میں جوان بیٹی ہے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس بچی کا جلدی نکاح کر دو تو اس کی ماں کہنے لگی کہ ابھی تو میری بچی کے منہ سے دودھ کی بو آتی ہے ابھی میں شادی کر دوں انہوں نے کہا اماں شادی کر دو اس لیے کہ دودھ خراب ہو گیا تو پھر اسے کتے ہی پیئیں گے انسان اسے نہیں پیئیں گے پتہ نہیں کیوں انتظار میں ہوتے ہیں کہ بچوں کی عزتیں خراب ہوں گی پھر ان کے شادیاں کریں گے نہیں شریعت نے حکم دیا ہم پہلے ہی اس فریضے سے فارغ ہو جائیں تاکہ یہ اپنے گھر کی ہو کر عزت و ناموس کی حفاظت کر کے اپنی زندگی گزارے اور جس بچی کو اللہ نے خامن دے دیا گھر دے دیا اولاد دے دی خوش نصیب بچی ہے اب اس کو چاہیے کہ وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے ہی نہ دیکھے ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نعمتیں اس سے چھن جائیں اس لیے عزت و ناموز کی حفاظت یہ عورت کا سب سے بڑا پرد منصبی ہے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی پردے کا جو حکم دیا تو آپ کو پتہ ہے کہ آنکھوں کا پردہ اللہ نے کتنا چھوٹا اور کتنا تیز رفتار بنایا کہ دنیا میں پلک چھپکنا ایک مثال بن گئی مختصر وقت میں اللہ تعالی نے آنکھ ایسی بنائی کہ پلک کا پردہ گرتا ہے اور آنکھ بند ہو جاتی ہے اگر یہاں پر کوئی لانگ ایکٹنگ یا سلو ایکٹنگ پردہ ہوتا تو لوگ بہانہ بنا دیتے اللہ میں نے اس سے نگاہ بند کرنے کا ارادہ کیا تھا کرتے کرتے اس کی نظر نظر پڑ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پورے جسم میں سب سے زیادہ جلدی حرکت کرنے والی چیز انسان کی آنکھوں کی پلکیں بنائی ہیں تاکہ کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں کو بند کرنے کے بارے میں یہ کوئی بہانہ نہ بنا سکے سیدہ راج علیہ کا لانا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ اشتاف اسلام کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھی کہ جو میں مدینہ کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھا کرتی تھی ایک حدیث پاک میں فرمایا نبی علیہ السلام نے لا ایمان علی ملا غیرت الح جس شخص کے اندر غیرت نہیں اس کے اندر ایمان ہی نہیں اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا انا اغیر ولد آدم میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں واللہ اغیر منی اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہیں اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کسی مرد اور عورت کو زیب نہیں دیتا اجازت نہیں کہ وہ غیر محرم ہوں اور ایک جگہ تنہائی میں بیٹھیں ہمارے مشاہد نے فرمایا کہ اگر حسن بصری جیسا استاد ہو اور رابعہ بصری جیسی شاگردہ ہو اور دونوں ایک دوسرے کو قرآن پڑھائیں تب بھی اگر وہ تنہائی میں بیٹھیں گے شیطان ان کو گناہ کا مرتکب کروا دے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ موسیقی کا سننا کانوں کا زنا ہے ایک حدیث میں فرمایا گیا میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ موسیقی کے سننے سے دل میں گنا کی خواہش اس طرح ابھرتی ہے جیسے بارش کے ہونے سے زمین کے اندر گھاس اگاتی ہے اس لیے جن بچیوں کو گانے سننے کی شوق ہو حقیقت میں یہ شوق ان کو گنا کی طرف لے جانے والا شوق ہے اس لیے اپنے آپ کو موسیقی سے بچائیں شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ جو بے پردہ پھرنے والی عورت فاسقہ کا ہو پردہ دار عورت کو چاہیے کہ اس سے بھی اپنے آپ کو پردے میں رکھے اس لیے کہ بے پردہ فاسقہ عورت بھی غیر محرم مرد کے حکم میں ہے شریعت نے منع فرمایا کہ شادی شدہ عورت کو نہیں چاہیے کہ وہ دوسری عورتوں لڑکیوں کو اپنے خاوند کے ساتھ گزرے ہوئے خلوت کے لمحات کی باتیں سنائے اگر کوئی سنائے گی شریعت نے کہا کہ وہ سورنی ہے ایک مرتبہ نبی اسلام کی محفل میں بات چلی کہ سب سے بہترین عورت کون ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا سین علی دلانو گھر تشریف لے گئے کسی کام کے لیے گھر جا کر بتایا کہ محفل میں یہ بات چل رہی ہے فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں بتاؤں سب سے بہتر عورت کون ہے پوچھا کہ بتائیے فرمانے لگی کہ وہ عورت جو نہ تو کسی غیر محرم کو خود دیکھے اور نہ کسی غیر محرم کو دیکھنے کا موقع دے انہوں نے آ کر یہ جواب نبی علیہ السلاط اسلام کی خدمت میں بتا دیا نبی علیہ السلام سن کر مسکرائے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو خاتون جنت فرماتی ہیں کہ سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے جو خود نہ کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ کسی غیر مرد کو اپنی طرف دیکھنے کا موقع دے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ایک شاگرد تھا اس کو ایک مرتبہ کسی عورت نے بہانے سے گھر میں بلایا کہ ایک مریض ہے اس کو کچھ پڑھ کے دم کر دیجئے وہ سادہ آدمی تھا بیچارہ جب گھر میں گیا تو دروازے بند تب اس کو پتا چلا کہ اس خاتون کی تو نیت ٹھیک نہیں اب کیسے گناہ سے بچے اس نے فوراً بہانہ کیا کہ مجھے ٹوائلٹ میں جانے کی ضرورت ہے چنانچہ وہ ٹوائلٹ میں چلا گیا وہاں جا کر جو گندگی پڑی ہوئی تھی اس نے وہ گندگی اپنے جسم سے مل لی جب باہر نکلا تو بو کے بھبکے اٹھ رہے تھے جب اس عورت کے قریب آیا اتنی بو آ رہی تھی اس نے کہا مجھے کیا پتا تم اتنے کمینے اور اتنے بے وقوف انسان ہو دفع ہو جاؤ یہاں سے چنانچہ دروازہ کھولا اس نے اپنا ایمان بچایا نکل آیا اب رو رہا تھا کہ کہیں راستے میں لوگوں کو بو آئی تو میں کیا جواب دوں گا سیدھا مدرسے میں پہنچا وہاں جا کر غسل خانے میں کپڑے بھی پاک کیے دھوئے غسل بھی کیا اور گیلے کپڑے پہن کر حضرت کے درس کے اندر آ کر پیچھے بیٹھ گیا یہ کبھی لیٹ نہیں آیا تھا اس دن لیٹ ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے درس دینے کے دوران رک کر پوچھا ارے تم میں سے اتنی تیز خوشبو لگا کر آج کون آیا لڑکوں نے جب ادھر ادھر دیکھا ایک لڑکے نے بتایا کہ جی یہ جو نیا لڑکا آیا ہے نا ابھی دیر سے اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے حضرت نے قریب بلایا فرمایا کہ تم نے اتنی تیز خوشبو کیوں لگائی جب بار بار پوچھا تو بتانا پڑا اس کی آنکھوں میں سے آنسو آگے اس نے واقعہ سنایا کہنے لگا حضرت میں نے تو اپنے دامن کو بچانے کے لیے عزت کو بچانے کے لیے اپنے جسم پر گندگی کو لگائی تھی لگایا تھا لیکن اب میں نہا بھی چکا دھو بھی چکا جہاں جہاں گندگی لگائی تھی میرے جسم کے ان ان حصوں سے خوشبو آ رہی ہے چنانچہ جب تک یہ نوجوان زندہ رہا اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی کتابوں میں لکھا ہے اسی وجہ سے ان کا نام خواجہ مشکی پڑ گیا تھا تو لوگ انہیں خواجہ مشکی کہتے تھے کہ جہاں جہاں گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے گندگی لگائی تھی ان کے ان ان جسم کی جگہوں سے خوشبو آیا کرتی تھی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جس نے غیر محرم سے اپنی نظر کی حفاظت کی اس کو اللہ رب العزت عبادت میں لذت عطا فرماتے ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ خوبصورت عورت کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں لیکن خوبصیرت عورت کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے تو سورت کو سنوارنے کی بجائے اپنی سیرت کو سنواریے میں تو بچیوں کو کہا کرتا ہوں کہ قد اونچے ہیل کے جوتے کے بغیر بھی بڑا نظر آ سکتا ہے اگر عورت کی شخصیت کے اندر بلندی ہو آنکھیں بغیر سرمے کے بھی خوبصورت نظر آ سکتی ہیں اگر ان کے اندر حیا موجود ہو پلکیں بغیر مسکارے کے بھی دل فریب ہو سکتی ہیں اگر شرم سے جھکی ہوئی ہوں پیشانی بغیر بندیا کے بھی پرکشش ہو سکتی ہے اگر اس کے اوپر سجدوں کے نشان ہوں تو عورت کے پاس تو اس کے سب سے قیمتی دولت اس کا اپنا عزت و ناموس ہوتا ہے انگریزی کا ایک فکر ہے if wealth is lost nothing is lost if health is lost something is lost and if character is lost then everything is lost so people feel that character is not a precious thing but you can buy most precious thing of the world with the help of your character یہ بات دن میں بٹھا لینا ساری دنیا مل جائے یہ تلوار کا مقابلہ تو کر سکتی ہے کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی اپنے کردار کو بنائیے مجھے ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آنکھ بگڑنے سے دل کی حفاظت مشکل ہے اور دل کے بگڑنے کے بعد شرم گاہ کی حفاظت مشکل تر ہے اور عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں جبکہ بیوقوف لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیاں کرتے ہیں پھر ان کو دھکے پڑتے ہیں تب ان کو سمجھ آتی ہے بات اصولی بات یہ ہے کہ حسن ہی عورت کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے عورت پر جتنی بھی آفتیں آتی ہیں سب کی سب اس کے حسن کی وجہ سے آتی ہیں اس لیے شریعت نے مردوں کو کہا کہ تم شریر عورتوں سے بے کنار رہو اور اگر بھلی عورتیں بھی ہوں تو ان سے ہوشیار رہو جیسے دل کے اوپر مصیبتیں آنکھوں کی وجہ سے آتی ہیں اگر ہم اما ہوا شجر ممنوع کو نہ دیکھتی تو ان کو جنت سے نہ نکلنا پڑتا اگر کابیل حابیل ہابی کی بیوی کی طرف نگاہ نہ اٹھا کر دیکھتا تو اس کو قتل کا جرم اپنے سر پہ نہ اٹھانا پڑتا اگر زلیخا یوسف کی نہ نگاہ اٹھا کر دیکھتی تو قرآن میں اس کے گناہ کے یوں کھول کر تذکرے نہ کیے ہوتے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ فلاں کی شکی پرسنالٹی اچھی لگی یہ سب بکواس ہوتا ہے حقیقت میں تو محبت ہوتی ہے جو انسان کی نیکی کی وجہ سے ہوتی ہے چہرے کی دبائش یہ تو عارضی چیز ہے آج جو بچی جوان العمر ہے اور اس کے چہرے پہ جوانی کی خوبصورتی ہے ایک دو بچے ہونے کے بعد اس کے چہرے کی جادویت وہ نہیں رہتی اور جب ذرا اور عمر گزر جاتی ہے پھر تو اور ہی انسان کی شکل صورت ہو جاتی ہے تو اگر خامد کو فقط عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو تعلق ہوگا تو پھر چند سالوں کے بعد تو وہ کسی اور کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا اس لیے اچھی زندگیوں کی بنیاد حسن ظاہری نہیں ہوتا حسن بات نہیں ہوا کرتا ہے اچھے اخلاق ہوا کرتے ہیں ظاہری حسن فانی ہوتا ہے اور اخلاق کا حسن ہمیشہ باقی ہوتا ہے ویسے بھی دور سے کسی کو دیکھیں تو وہ زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے بنسبت قریب سے اس کو دیکھنے کے اگر دور سے کسی کی آواز سنے زیادہ دلکش محسوس ہوتی ہے بنسبت قریب سے سننے کے تو کیا حسن کی حقیقت فاصلہ ہے کہ انسان فاصلے سے رہے تو حسن محسوس ہوتا ہے اور قریب آئے تو حسن ختم ہو جاتا ہے اور یہ بھی دیکھا کہ انسان گناہ کرنے سے پہلے تو بڑا بہادر بنتا ہے لیکن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اتنا بزدل بنتا ہے کہ پھر اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا پھرتا ہے شہوت وہ شیرینی ہے جو چکھنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے اور اصول یہ ہے کہ محبت اور عداوت کبھی چھپی نہیں رہ سکتی جو انسان یہ سمجھے کہ محبت کروں گا اور چھپی رہے گی یا میری دشمنی ہے اور چھپی رہے گی وہ انسان بے وقوف انسان ہے محبت اور عداوت ایسی چیزیں ہیں یہ کبھی نہیں چھپ سکتی شہوت کی ابتدا چھوٹے کیڑے کی طرح ہوتی ہے اس کو مارنا آسان ہوتا ہے اور شہوت کی انتہا فنکارنے والے ازدہے کی طرح ہوتی ہے یہ خود انسان کو ہڑپ کر جاتا ہے اس لیے حسن ظاہری کو بڑھانے کی بجائے حسن باطنی اور حسن اخلاق کو بڑھانے کی ضرورت ہے جس طرح کانٹوں کے اوپر پھول ہو تو شاخ کو خوبصورت شاخ کو خوبصورت بنا دیتا ہے اسی طرح جس گھر کے اندر کوئی نیک عورت ہو وہ اس گھر کو خوبصورت بنا دیتی ہے اس گھر کو باعزت بنا دیتی ہے اور ایک بات دین میں رکھیے کہ انسان کو ہر جیت سے خوشی ہوتی ہے لیکن جتنی خوشی اپنے آپ سے جیت کر ہوتی ہے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوا کرتی یہ بات پھر سنیے گا اور دل میں بٹھا لیجیے گا کہ انسان کو ہر جیت سے خوشی ہوتی ہے لیکن جتنی خوشی اپنے آپ سے جیت کر ہوتی ہے اتنی خوشی پھر کبھی نہیں ہوا کرتی اس لیے نوجوان بچیوں کو چاہیے اپنے آپ سے جیت کر زندگی کو خوشیوں والی بنا دیں اور اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو جائیں ایک بات سن سن کر یہ بات مکمل کر دی جائے گی سنا کر بات مکمل کر دی جائے گی حدیث پاک میں آتے اور میں سنت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو عورت اس لیے بنی سنوری یعنی نہائی دھوئی میک اپ کیا اچھے کپڑے پہنے خوشبو لگائی جو عورت اس لیے بنی سوری کہ غیر محرم اس کو دیکھ کر خوش ہو اس گناہ کا یہ صدا ملتی ہے کہ اللہ تعالی نام امال میں لکھ دیتے ہیں میں قیامت کے دن اس عورت کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا اب سوچئے یہ کتنی بڑی صدا ہے پھر سن لیجئے جس عورت نے اس لیے آرائش اختیار کی جو عورت اس لیے بنی سنوری کہ غیر مرد مجھے دیکھ کر خوش ہو اللہ تعالی اس کے نام اعمال میں لکھوا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اس عورت کی نظر میں محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا اس لیے اپنے آپ کو غیر مردوں کی نظر سے بچائیے اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کا مددگار بن جائے اور ہمیں پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو گناہ اب ہو چکے ان پر سچی توبہ کر لیجئے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں موت سے پہلے پہلے کسی نے کوئی بھی گناہ کیا ہو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف اللہ دیتے ہیں وہ تو اتنے کریم ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک طوائف تھی جس نے سینکڑوں مردوں سے زنا کروایا تھا اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا تو جو پروردگار اتنا کریم ہو اس کے کرم سے فائدہ اٹھائیے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لیجیے رمضان مبارک کی کچھ گھڑیاں باقی ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سچی توبہ کر سکتے ہیں اپنے رب سے سچی معافی مانگ سکتے ہیں اسی لیے دوستوں کے اصرار پر اس آجد نے یہ پروگرام بنایا کہ کل کا بیان موت کے عنوان پر ہوگا توبہ کے عنوان پر ہوگا اور اس کے بعد جو بچیاں جو عورتیں سچی توبہ کرنا چاہیں گی ان کو سنت کے مطابق توبہ کے کلمات بھی پڑھا دیے جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ آئندہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما دے وہ آخر للہ رب العالمین اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں آنکھوں کو بند کر لیں سر کو چکا لیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ ہر بری عزت کی یاد میں ڈوب جائیں یہ تصور کریں کہ اللہ ہر بری عزت کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا قبلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری یاد سن لے میرے مولا میری یاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے